حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوں گی بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو نوے